جب ہوش حواس اور شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے ایک وسیع کائنات نظر آتی ہے اپنا وجود بھی ایک بہت بڑی کائنات ہے زمین کو بچھا ہوا دیکھتا ہے بچھانے والا سامنے نہیں پہاڑوں کو گڑا ہوا دیکھتا ہے گاڑنے والا سامنے نہیں پانیوں کو بہتا ہوا دیکھتا ہے بہانے والا سامنے نہیں بارشوں کو برستے ہوئے دیکھتا ہے برسانے والا سامنے نہیں بادلوں کی گرج اور چمک کو سنتا ہے دیکھتا ہے چمکانے والا کون ہے سامنے نہیں آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں کو دیکھتا ہے اس آسمان کو بلند کرنے والا سامنے نہیں تھنوں میں دودھ کو اترتا تو دیکھتا ہے دودھ بنانے والا سامنے نہیں پھول میں مہک کو دیکھتا ہے مہکانے والا سامنے نہیں اپنے وجود کو دیکھتا ہے بنانے والا سامنے نہیں سورج کی تپش کو محسوس کرتا ہے چاند کی ٹھنڈک سے مزہ لیتا ہے تاروں بھری رات سے لطف اندوز ہوتا ہے لیکن یہ سورج کون لایا اس کو کس نے گرمایا <clears throat> چاند کو کس نے حسن بخشا تاروں کی بارات کس نے سجائی مشرق مغرب کے افق کس نے بنائے <clears throat> یہ سب کچھ سوال بن کے ایک سلیم فطرت انسان پر ہتھوڑے کی طرح یہ سوال برستے ہیں کون ہے کون ہے کون ہے کس نے بنایا کیوں بنایا کیوں بنایا میں کون ہوں میں کیا ہوں بے شمار سوال ہیں بکھری ہوئی کائنات سامنے بنانے والا موجود کہاں کون ہے پتہ نہیں اپنا وجود ایک عجائب و غرائب کا نمونہ ہے کہ ایک نطفہ جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا اس سے اتنا بڑا وجود بنا اور کائنات میں سب سے شاہکار چیز بنا یہ میں کیسے بنا یہ خون کی نالیاں یہ دل کا دھڑکنا یہ پھیپھڑوں کی چمنیاں یہ گردوں کی فیکٹریاں یہ دماغ کی سوچیں یہ سینے کے جذبات یہ دل کی دھڑکنیں یہ زندگی اور موت یہ جوانی اور بڑھاپا یہ محبت و نفرت عروج و زوال یہ اتنا لمبا چوڑا بکھیڑا ہے لیکن اس کے پیچھے کون ہے اور اس سب کچھ سے کیا چاہتا ہے مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے ان ہر ہر ہر ہر سوالات کے آگے سوالیہ نشان پڑا ہوا ہے جواب کوئی نہیں انسان کی عقل ہار گئی دماغ کی رگیں تن گئی سوچو بچار کے سارے گھوڑے دم توڑ کے گر گئے تخیل تصور کی ساری بزمیں وہ درہم برہم ہو گئیں لیکن صرف اپنی عقل اور فکر اور سوچ سے انسان نہ اپنا پتہ لگا سکا نہ اس کائنات کے بنانے والے کا پتہ لگا سکا نہ اس لیل و نہار کی گردش کا مقصد سمجھ سکا نہ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ سکا یہ اتنا بڑا خلا ہے اس خلا کو اگر پر نہ کیا جائے تو انسان کی زندگی نامکمل اور ادھوری ہے اس کی جستجو میں اللہ کا شکر ادا کریں ہم مسلمان ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے آپ دنیا میں پھرو ایک شکو سلاویکیا کا نوجوان رائمنڈ میں آیا مجھے انہوں نے ملایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میری آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں ہے اسی کی تلاش میں نکلا ہوں اور اسے ہی ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ان سارے سوالات کا جواب جب ہم ڈھونڈنے نکلے تو ہمارے فلسفے دم توڑ گئے ہماری ہمتیں وہ ہار بیٹھی اس کا جواب دینے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کا میرے رب نے سلسلہ چلایا یہ علم اللہ نے ان پر کھولا کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا اور کیوں بنایا تو کیوں بنا اور تو کیوں مرتا ہے یہ سوالات باقی تھے جواب دینے کے لیے خود اللہ کا علم آیا قرآن کی شکل میں آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیا قرآن لکھا ہوا نہیں آیا تورات لکھی گئی اتار دی گئی زبور لکھی گئی اتار دی گئی انجیل کو لکھا گیا اتارا گیا وہ پچاس سال کے اندر اندر لوگوں نے خود ہی بدل دیا یہ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا یہ میرے نبی کے دل کے اوپر اترا ہے پھر وہاں سے زبان پر آیا ہے پھر وہاں سے وہ کتاب اور کاغذ پر آیا ہے جس جو چیز اللہ نے میرے نبی کے دل پر اتاری میرے نبی کے دل سے نکلا ہوا بول ساری دنیا کے دجال کٹھے ہو جائیں نہ بدل سکتے ہیں نہ مٹا سکتے ہیں ہاں قرآن کا تعارف قرآن کی زبان میں سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت یہ کس کا کلام ہے فإنه لتنزيل رب العالمين یہ رب العالمین کا کلام ہے اسے کون لایا ہے نزل الروح الامین اسے جبریل فرشتہ لایا ہے کس کے پاس لایا ہے على قلب کا میرے محبوب کے دل پر لایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لایا ہے اس کو کیوں بھیجا گیا ہے یہ کلام کیوں آیا ہے یہ مِنَ من تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اس کی تیاری کرو یہ کس زبان میں آیا ہے بلسان عربی مبین یہ بڑی خوبصورت عربی زبان میں اتارا گیا ہے اس سورے بکھیڑے کا جواب میرے نبی کی زبان سے ادا ہوا زمین کیسے بچھی جواب آیا ول فرش یہ تیرے رب نے بچھائی فنعم الماہدون کوئی ہے اس طرح بچھا کے دکھا دے ول کا دہا زمین کو تیرے رب نے بچھایا یہ پانی کہاں سے آیا کہ یہ یہ تیرے اللہ نے نکالا ہا سبزہ کہاں سے آیا تیرے رب نے نکالا وہ مرا یہ پہاڑ کس نے گاڑے تیرے رب نے گاڑے ول جی بالا یہ پانی چلتے ہوئے کس نے چلائے کہ یہ تیرے رب نے چلائے فسالت را یہ میٹھا پانی کس نے بنایا کہ یہ تیرے اللہ نے بنایا فرات شراب شرابہ یہ کڑوا پانی کس نے بنایا کہ یہ تیرے اللہ نے بنایا وہ ملح اجاج ان میں مچھلیوں کو کس نے تو تیرے اللہ نے وَمِن كُلِّن تَأْكُلُونَ لَحْمًا طریقہ اور اس میں صدف میں موتی کس نے بنایا اور پانی کے قطرے کو موتی نے کس نے ڈھالا وہ تیرے اللہ نے کیا وہ تصرجنت وہ موتی وہ قطرہ صدف کا منہ کھلا اور اس میں قطرہ گیا وہ اندر جا کے موتی میں بدلا کس نے قطرے اللہ نے کیا سانپ نے منہ کھولا اور اس کے اندر قطرہ گیا وہ زہر بنا کس نے بنایا قطرے اللہ نے بنایا ہرن نے منہ کھولا اور اس کے اندر وہ قطرہ گیا وہ مشک میں تبدیل ہوا کس نے بنایا قطرے اللہ نے بنایا گائے نے منہ کھولا اس کے منہ میں قطرہ گیا وہ دودھ میں بدلا کس نے بدلا قطرے اللہ نے بدلا فرق و دمن لبنا خالصا لبن للشاربین یہ درخت کی جڑ میں گیا تو یہ پھل پھول پتیاں بنا یہ کس نے کیا یہ بھی تیرے اللہ نے کیا میں اللہ بولو بولو کوئی ہے اللہ کے سوا یہ جواب اللہ نے دیا امن خلق السماوات والارض کوئی ہے زمین کا بچھانے والا آسمان کو اٹھانے والا اور اس کی چھت کو تاننے والا اور زمین کے فرش کو لیول کرنے والا کوئی ہے اللہ کے سوا انزل من السماء ماء اللہ کے سوا کوئی ہے پانی برسانے والا فانبتنا به حدائق ذات دا کوئی ہے پھل پھول غلے باغات اگانے بنانے والا میں کان لکم ان تم بتو ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ شہنشاہ اللہ کے بغیر نہیں نہیں نہیں بنا سکتے اللہ گجرا والے والو بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا ہے کوئی اللہ کے سوا ہے کوئی اللہ کے سوا بل ہم قوم یعدلون سر بھی مارتے ہو زبان سے بھی یہ کرتے ہو ہاتھوں کے اشارے سے بھی کہتے ہو کوئی نہیں کوئی نہیں پھر میرے اللہ کو چھوڑ جاتے ہو پھر اپنے اللہ کو چھوڑ جاتے ہو پھر غیروں کی چوکھٹ پہ تمہاری جمی سجدے میں جا پڑتی ہے پھر تم غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو امن جال الارض کرارا زمین کو قرار کش کس نے بخشا وجال خلالها انہارا اس میں دریا کس نے بہائے وجال لها رواسی اس میں پہاڑ کس نے گاڑے وجال بین البحرین حاجزہ میٹھے اور کڑوے کو جدا کس نے کیا کوئی ہے اللہ کوئی ہے اللہ کوئی ہے اللہ نہیں تو پھر اپنے رب کا گلا سنو بل اکثر ہم لا یعلمون پھر بھی گجرا والا کے اکثر لوگ اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں نہیں جانتے نہیں پہچانتے ام یجیب المضطر اذا دعا جب تم مصیبتوں میں گھرتے ہو آفات میں پھنستے ہو اور مشکلات میں گھرتے ہو تو کس کو پکارتے ہو بے ساختہ کون تمہاری زبان پہ آتا ہے بے ساختہ بے سوچے سمجھے کس کو کہتے ہو یا اللہ وہ کون ہے وہ یق پھر جو تمہاری مصیبت کو ہٹاتا ہے وہ کون ہے وہ الارض جو تمہاری نسلیں چلاتا ہے علم اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا اے اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں نہیں نہیں لیکن تم کیا کرتے ہو ما تذکرون تمہیں میں یاد ہی نہیں آتا تمہیں میں یاد نہیں آتا زبان سے اقرار کرتے ہو عمل سے انکار کرتے ہو زبان سے ہاں کرتے ہو بدن سے نہ کرتے ہو یہ کیسی توحید کا نغمہ ہے یہ کیسا لا الہ الا اللہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ اللہ ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل نہ بولے لا الہ الا اللہ تو یہ تم کیا کہتے ہو کلمہ میرا پڑھتے ہو سر کسی اور کے آگے جھکاتے ہو اخلق و غیری پیدا میں کرتا ہوں بندگی کسی اور کی کرتے ہو ارزق و یشکر و سوائی رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو خیری العباد نازل مشرحم بشرحم صاعد میں ہر وقت اپنی رحمتیں تم پر برساتا ہوں اور تم ہر وقت اپنے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو اور میں جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے فإني أكلهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني میں رات کے اندھیرے میں تمہیں خواب گاہوں پر اور بستروں پر ایسے سلاتا ہوں جیسے سارا دن میری ہی مان کے گزارا تم نے دن گزارا تھا نہیں نہیں کوئی گانے میں کوئی موسیقی میں کوئی زنا میں کوئی شراب میں کوئی جھوٹ میں کوئی قتل میں کوئی ڈاکے میں کوئی قبضہ گروپ میں کوئی کھوٹ میں کوئی ملاوٹ میں کوئی سود میں کوئی رشوت میں نماز چھوڑی ذکر چھوڑا قرآن چھوڑا رات آئی میرے اللہ نے کہا سلا دو کوئی بات نہیں کبھی تو یہ ظالم توبہ کرے گا یہ کون کر رہا ہے یہ جواب انسان کے پاس نہیں ہے یہ نبی آ کے جواب دیتا ہے برستی بارش اٹھتے ہوئے بادل یہ چلنے والی ہوائیں ہوا کی طاقت ہے کہ چلے یا تھم جائے پانی کی طاقت ہے کہ بہے یا رک جائے پہاڑ کی طاقت ہے گڑے یا بکھر جائے آسمان میں طاقت ہے بلند ہو یا گر جائے یہ زمین میں طاقت ہے کہ بچھے یا پھٹ یا یہ وہ پھٹ جائے یہ سمندروں میں طاقت ہے کہ بکھریں یا ٹل جائیں نہیں نہیں ہر ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے والمغرب ادھر بھی اللہ ادھر دیکھو اللہ ادھر دیکھو اللہ شمال دیکھو اللہ جنوب دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ دھرتی میں دیکھو اللہ پہاڑوں پہ دیکھو اللہ چوٹیوں پہ دیکھو اللہ پھولوں کی مہک میں دیکھو اللہ تتلی کے پر میں خوبصورت ڈیزائن میں دیکھو اللہ پھل کے رس میں دیکھو اللہ دودھ کے قطرے میں دیکھو اللہ بر برستی بارش میں دیکھو اللہ گرجتے بادل دیکھو اللہ کڑکتی بجلیاں دیکھو اللہ بلند آسمان دیکھو تو اللہ چمکتا سورج دیکھو تو اللہ ٹھنڈا چاند دیکھو تو اللہ مسکراتے تارے دیکھو تو اللہ رات کا اندھیرا دیکھو تو اللہ دن کا اجالا دیکھو تو اللہ زمین کے گلوں کو نکلتا دیکھو تو اللہ دانے کو پھٹتا دیکھو تو اللہ اور زمین کی رگوں میں سے لوہے کو نکلتا دیکھو تو اللہ اور تانبے کو نکلتا دیکھو تو اللہ اور سونے اور چاندی کو نکلتا دیکھو تو اللہ اور نطفہ نطفہ مٹی مٹی سے نطفہ لطف سے مضب ہاں مذفت سم اللہ نطفتن سی ترارك لطف میں دیکھو اللہ سم خلقن لطف تھا علقة ال میں دیکھو اللہ فخلقنا العلقة مضغة مضغة مضبحہ میں دیکھو اللہ فخلقنا المضغة عظاما اس میں ہڈیوں کو دیکھو تو اللہ فقصونا العظام لحما اس پہ گوشت کو چڑھتا دیکھو تو اللہ ثم انشأناه خلقا آخر پھر اپنی شکل مورت و صورت دیکھو تو اللہ آنکھوں کا نور دیکھو تو اللہ اور دل کی دھڑکن کو دیکھو تو اللہ نوخن کا پردہ دیکھو تو اللہ ہے اور بدن کے رونگٹے دیکھو تو اللہ ہے شریانوں میں دوڑتا خون دیکھو تو اللہ ہے اور گردے کا فلٹر کرنا پیشاب کو مسانے تک پہنچانا باہر نکلنا دیکھو تو اللہ ہے غذا کا جزو بدن بن جانا تو اللہ ہے اور فضلے کا غرازت کا باہر نکل جانا تو یہ اللہ کا امر ہے اللہ کی حیبت ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی کبریائی ہے سانپ پھنکارے تو بھی اللہ ہی اللہ ہے زہر بنائے تو بھی اللہ ہی اللہ ہے کلی مسکرائے تو بھی اللہ ہی اللہ ہے اکاب نے جھپٹ کے بتایا کہ اللہ ہے اور سانپ نے پھنکار کے بتایا کہ اللہ ہے اور شیر نے دھاڑ کے بتایا کہ اللہ ہے اور ہاتھی نے چنگھاڑ کے بتایا کہ اللہ ہے اور بھیڑیے نے غرا کے بتایا کہ اللہ ہے اور کتے نے بھونک کے بتایا کہ اللہ ہے مور نے ناچ دکھا کے بتایا کہ اللہ ہے اپنے نخرا دکھا کے بتایا کہ اللہ ہے بلبل نے نغمہ گا کے بتایا کہ اللہ ہے कोयल نے کوک کے بتایا کہ اللہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی यतबैन لهم انہ الحق انہ الحق انہ الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فأنا تؤفكون فأنا تسحرون أفلا تعقلون أفلا ينظرون أفلا ينظرون یہ سب الم ترو الم ألم الم أفلا ينظرون افلا يعقلون افلا افلا یہ سب ہتھوڑے ہیں جو میرا اللہ میرے آپ کے مادی دماغ پہ برساتا ہے دیوانے ہوش میں آپ پاگل بصیرت سے دیکھ نفس و شیطان کے غلام اپنی غلامی سے اوپر اٹھ کے دیکھ تمہیں چپے چپے میں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا دانے دانے میں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا تمہیں ہواؤں کے جھونکے میں اللہ کے نغمے سنائی دیں گے ہوا کی سرسراہٹ میں اللہ کے نغمے سنائی دیں گے درختوں کے خوشوں اور گوشوں میں لٹکتے ہوئے پھلوں میں تمہیں اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی بلند و بالا آسمان میں تمہیں اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی زمین کے دفین و خزینوں میں تمہیں اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی یہ وہ اللہ ہے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی بدیل نہیں جس کا کوئی مثل نہیں جس کے ٹکر کا کوئی رب نہیں رئی سما ہو یوکشا ولا رب یورجا ولا حاجب یورشا ولا وزیر یوتا یہ وہ اللہ ہے جس کے مقابل کوئی رب نہیں جس کے مقابل کوئی معبود نہیں جس کا کوئی وزیر نہیں جس کا کوئی مشیر نہیں جس کا کوئی پہرے دار نہیں صاحبہ جس کی بیوی کوئی نہیں ولا ولدا جس کا بیٹا کوئی نہیں لا ہے مکان جو مکان سے پاک ہے ورا یشتمل علیہ ہی زمان جو زمانے سے پاک ہے جو ابتدا سے پاک ہے جو انتہا سے پاک ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ وہ اول جس کا پہل نہیں وہ وہ آخر جس کی انتہا نہیں وہ وہ ظاہر جس کے اوپر نہیں وہ وہ باطن جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے یہ وہی اللہ ہے جس کی نبیوں نے دعوت دی یہ وہی اللہ ہے جس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کرائی ساری کائنات پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اللہ کی راہیں بتائیں اللہ کا راستہ بتایا قل ہو اللہ احد کون ہے اللہ احد احد کسے کہیں اکیلا نہیں اکیلا کا ترجمہ ہے واحد واحد اکیلا احد احد احد اے یکتا بے مثل جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے میں یہ کہہ سکتا ہوں میں اپنی زمین کا واحد مالک ہوں میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے گھر کا احد مالک ہوں میں اپنی زمین کا احد مالک ہوں نئے پاگل دیوانے ہوش قل ہو احد اللہ لم ولم یولد ولم يكن له كفوا احد عہد وہ عہد وہ سمت وہ لم ی لت و لمی پیدا نہیں ہوا اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ احد ہے وہ بے نیاز ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ ذات میں نہ صفات میں لئی سکم سکمی شعیب سمیع البصیر کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس جیسا وہ سمیع و بصیر ہے ہاں یہاں تفسیروں میں لکھا ہے لئی سا کا ہی کاف زائدہ ہے یہ کاف زائد ہے یا آیت کو خوبصورت بنانے کے لیے آیا ہے اور مثل اپنے اصل مطلب میں ہے کہ اللہ کا مثل کوئی نہیں اللہ کا مثل کوئی نہیں لیکن میں ایک اور مطلب بتاتا ہوں عربی زبان میں جب کسی کو صفات میں تشبیح دی جاتی ہے تو کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ذات میں تشریح دی جاتی ہے تو مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہاں، جب صفت میں تشریح دینی ہو تو کہا جاتا ہے کل بہر للبعید صحابا یہ جو آدمی ہے یہ سمندر کی طرح بڑا سخی ہے سخاوت میں تشریح دینے کے لیے کاف کا لفظ کل بہر کیل بحر یہ جو ہے بندہ یہ تو سمندر کی طرح کس میں سخاوت میں کیسی سخاوت قریب جاؤ موتی دیتا ہے دور جاؤ تو بخارات بنا کے بادل بنا کے تم پر بارش کو برساتا ہے تو جب صفت میں تشبیح دی جائے تو کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ذات میں تشبیح دی جائے تو مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی عرب کے اشعار سے یہ دلیلیں لی جاتی ہیں وہ بھی شعر اگلا بھی شعر انسرو فهذا وہ شبل فل مخبر مثل السدی یہ شبل ہے جو امتحان میں مثل الاسد مثل الاسد شبل شیر کا بیٹا اور اسد شیر تو شاعر کہتا ہے شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے یہ ذات میں تشبیح ہے تو یا مثل کا لفظ آیا ہے وہ شبل فلمخبر مثل الاسدی مثل الاسدی اور جب صفت میں تشبیح دینی ہو تو پھر کاف کا لفظ آتا ہے کا کا ظلمات ظلمات کا ظلمات فی بحر لجی یا شاہ موج صفت کفر کے ساتھ اندھیرے کو تشبیح دی جا رہی کفر کے اندھیرے کے ساتھ کاف اور مثل بھائی میری بات کوئی واضح ہوئی جب ذات میں تشویح دینی ہو مثل جب صفات میں تشویح دینی ہو کاف میرا رب کہتا ہے لئی سا کا لئی سا کا نہیں کوئی صفات میں مثل نہیں کوئی ذات میں شے اس اللہ جیسا وہ ذات میں بھی بے مثال صفات میں بھی بے مثال ذات کیسی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ذات كسيه الله لا إله الا هو الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو ذات کیسی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فإن تولوا فقل حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَٰهَ الا هُوَ صفات صفات کیسی ہیں صفات کیسی ہیں الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العليش الكبير الحسيب الجليل المقيت المجيب الباعث المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الآحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل یہ اللہ ہے میرے بھائیو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے اللہ کا پتہ بتایا خالق کائنات کا پتہ بتایا میرے بنانے والے کا مجھے پتہ بتایا बताया خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ قِينَ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا مرد عورت کے پانی کا محتاج نہیں ہے آدم کو مٹی کا پتلا بنا کے جمع کیا اور اسے وجود بخش دیا پتلا بنانے کا بھی محتاج نہیں ہے اور اما ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایسے نکالا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ اما ہوا کیسے پیدا ہوئی سنو سنو آدم کی مٹی بکٹھی ہوئی گارا بنایا گوندھا گیا پتلا بنایا گیا ننگا ڈال دیا گیا چالیس سال پتلا آدم علیہ السلام مٹی کا ننگا پڑا ہوا ہے چالیس سال کے بعد روح ڈالی زندہ کیا کپڑے پہنائے جب عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو میرا اللہ چاہتا تو اما ہوا کی بھی مٹی کٹھی کرتا پانی ڈلواتا گندھواتا تھا پھر پتلا بنواتا پھر آدم کے ساتھ چالیس سال وہ بھی پڑا رہتا عورت ایسی پردے کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو پتلا بنا کے بھی ننگا نہیں کیا چھ جائے کہ اصل وجود میں ننگی ہو جائے عورت وہ عزت کی چیز ہے کہ اللہ نے مٹی کا پتلا بنا کے بھی اس کا ننگا ہونا گوارہ نہیں کیا اللہ نے ایسے بنایا نہ فرشتوں کو پتا نہ آدم کو پتا یہ بھید ہے راز ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جب ابا آدم کی آنکھ کھلی تو پہلو میں ایک خاتون پورے لباس میں بیٹھی ہوئی ہے پورے لباس میں بیٹھی ہوئی ہے فرشتوں کو کیا پرواہ تھی عورت کا بھی پتلا ننگا ڈال دیا جاتا انہیں کیا خبر کہ عورت کیا ہے اور مرد کیا ہے اور ہوتا بھی صحیح مٹی کا پتلا ہے کیا کشش ہے اللہ نے عورت کو پہلے دن یہ عزت بخشی کہ اللہ نے اسے پردوں میں پیدا فرمایا اور ادھر سے پیدا کیا جدھر دل ہوتا ہے جدھر دل ہوتا ہے یہ اشارہ کیا کہ عورت جس روپ اور رشتے میں ہوگی اس کا مقام دل کے اندر ہوگا وہ بیٹی ہو وہ دل میں وہ بہن ہو وہ دل میں وہ ماں ہو وہ دل میں وہ بیوی ہو وہ دل میں وہ خالہ ہو وہ پھوپھی ہو وہ دادی ہو وہ نانی ہو وہ ساس ہو جس روپ اور رنگ میں باہر نکلو تو بڑے مہمان نواز بنو باہر آؤ تو بڑے خوش ہو کے ملو کسی کو روٹی پوچھو کسی کو پانی پوچھو کسی سے مسکرا کے ملو اور اندر جاؤ تو بیوی کے ساتھ بدتمیز ہو جاؤ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے گالیاں نکالو اس کے باپ کو گالیاں دو اس کی ماں کو گالیاں دو یہ کون سی شریعت ہے یہ کون سی تبلیغ ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سی تہذیب ہے کہ تم اپنے گھر کی وہ عورت جس نے ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی ماں چھوڑ دی باپ چھوڑ دیا بھائی چھوڑ دیے بہنیں چھوڑ دی سہیلیاں چھوڑ دی اپنا سب کو چھوڑ کے ایک بول پر تمہارے ساتھ چلی گئی جہاں اس کی ڈولی اتری وہیں سے اس کا جنازہ اٹھا اس کا یہی قصور تھا کہ تمہاری بیوی بن گئی ذرا سا بٹن نہیں لگا ہوا تو ایسی کمینی بدتمیز چائے ٹھنڈی آ گئی تو بڑی بدتمیز تو ایسی ہائے میرے بھائیو یہ دل کا درد ہے میں کیا بتاؤں یہ اندر کے زخم ہے میں کیا بتاؤں معاشرت کے بغیر اور حسن اخلاق کے بغیر نہ دین دین ہے نہ علم علم ہے نہ دعوت دعوت ہے نہ جہاد جہاد ہے نہ تبلیغ تبلیغ ہے نہ ذکر ذکر ہے جس مرد عورت میں اخلاق نہیں ہے وہ اللہ کے نزدیک چند کوڑیوں کے بھی اس کی قیمت نہیں ہے اخلاق انسان کو انسان بناتے ہیں اخلاق انسان کو نبیوں کے قریب پہنچاتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے قاد الحلیم ان یقون قریب ہے کہ اچھے اخلاق والا نبی بن جائے نبی بن جائے اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو جو میرے نبی نے کہا بیوی کے منہ میں لکما ہاتھ سے دینا اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلانا اللہ تمہارے لیے صدقے کا اجر لکھتا ہے صدقے کا ثواب لکھتا ہے اور اپنے بچوں اور بیوی پہ خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے میرے نبی نے فرمایا مجھے وہ خرچ بتاؤ جو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جانے آپ کا رب جانے میرے نبی نے کہا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی کاش میری ماں زندہ ہوتی پھر میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا تھا اور ادھر میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا میں کہتا جی اما جان یہ تمہارا نبی ہے جاؤ گجرا والے کی ماں سے پوچھو ان کی اولادوں نے کیسے ان کے سینوں میں خنجر اتار دیے ہیں اور کیسے ان کے اندر میں نہ بجھنے والی آگ بھڑکا دی ہے جلا دی ہے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس کے فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے ہاں چھ سال کا تھا میرا نبی جب اس کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے میں نے کل بھی بتایا تھا آج بھی بتاتا ہوں ابوا کے پہاڑوں میں میں عمرے پر گیا تھا پھر میں سن دو ہزار میں قبر کو میں نے ڈھونڈا اللہ کے فضل سے اندر پہاڑوں میں جا کر بڑی مشکلوں سے پہنچا کوئی راستہ نہیں ہے پر پیچ گھاٹیاں وادیاں ہیں کالے پہاڑ ہیں خاموشی کا راج ہے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں وحشت بھی وہاں جا کے وحشت کھاتی ہے میں وہاں قبر کے قریب کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ سن دو ہزار میں وحشت کا یہ حال ہے آج سے چودہ صدی پہلے یہاں کیا حال ہوگا جب میرے نبی کی ماں جان کی بازی ہار رہے تھے اور وہ میرا نبی آنکھوں دبائی آنکھوں سے سسکتی آنکھوں سے ماں کو ماما کر کے پکار رہا تھا اور ماں جواب دینے کے قابل نہ تھی بھڑکتی بجتی شمع بھڑکی اور اپنی طاقت کو جمع کر کے کہا کلو جدید بال و کل حی میت میرا بیٹا ہر جوانی ڈھلتی ہے ہر زندہ مرتا ہے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ میرا بچہ سارے عالم کو روشن کرے گا پچیس سال کی عمر ماں کی چھ سال کی عمر میرے نبی کی اور دم توڑ دیا ہے اور یہ تین افراد کا قافلہ ہے ایک میرا نبی ہے ایک ان کی ماں ہے ایک ان کی غلام باندھی ہے لونڈی ہے ام ایمن میرے نبی نے ماں کے سینے پہ سر رکھا چھ سال کا مکاش تم وہ جگہ دیکھتے پھر تم وہاں کھڑے ہوتے پھر یہ سارا قصہ تمہارے سامنے ہوتا تو میرے رب کی قسم تم پگھل کے رہ جاتے تم تھر تھرا اٹھتے تم کپ کپا اٹھتے کہ میرے رب نے اپنے نبی کو کن گھاٹیوں سے گزارا ہے دور تک کسی انسان کا نشان نہیں ہے کس نے قبر کھو دی اللہ ہی جانتا ہے کون قبر کھودنے کے لیے آیا ایک عورت کے بس کا کام نہ تھا دس میل دور وہاں سے آبادی ہے ابوا وا آج بھی ہے اس وقت بھی تھی غالباً ام ایمن وہاں گئی ہوں گی کسی کو لائی ہوں گی قبر کھودی گئی اتارا گیا پتھر رکھے گئے نیچے اترے لوگ بھی ساتھ تھے ام ایمن نے دھیان نہیں دیا پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے تو ام ایمن نے گھبرا کے دیکھا کہ کدھر ہے میرا لال کدھر ہے اوپر سے سسکیوں کی آواز آتی ہے ام ایمن بھاگ کے اوپر چڑھتی ہیں پہاڑی ہے جتنا یہ اس کو دگنا کر لو اس صاحبان کو دگنا کر لو تو اتنی پہاڑی ہے اس پر ایسے ایک قدرتی اللہ نے فرش پہلے سے لگا ساری پہاڑیاں ایسے ہیں ایسے آپس میں ملی ہوئی اور وہ پہاڑی ایسے فلیٹ ہے کیا پتا ان بدو نے کر دیا تھا یا پہلے سے تھی اللہ بہتر جانتا ہے ام احمد اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر کو پکڑ کے ایسے اوپر لیٹا ہوا تھا اور ہسٹیاں لے کے رو رہا تھا جب وہ میں احمد قریب آئے ہیں تو میرا نبی کیا کہہ رہا تھا میری ماں تجھے پتا نہیں ہے تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو کہاں چلی گئی میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا میں احمد نے آ کے پکڑا گھسیٹا تو آپ روئے کہ میں نہیں جاؤں گا میری ماں لاؤ میں پھر جاؤں گا میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا ہاں ہاں نبوت کا تاج ملا دو جہان کی سرداری ملی جنت کی چابی ملی شفاعت کبرا ملی مقام محمود کی مسند ملی اور خاتم الانبیاء کا تاج پہنا یہ سب کچھ کے بعد سب کچھ کے بعد میرا نبی حج کو آ رہا ہے اور چلتے چلتے ظلم میں رات گزاری پھر ملل میں رات گزاری پھر روحا میں رات گزاری پھر آسایا میں رات گزاری پھر عرج میں رات گزاری پھر ابوا کی بستی پہنچے ابوا کے علاقے میں بستی ایک میدان ہے میں نے سارا علاقہ دیکھا ہے بستی ایک میدان ہے وہاں قافلے آ کے ٹھہرتے ہیں میرے نبی نے اپنے حج کے قافلے کو جو اس وقت تقریباً ستر ہزار کے قریب ہو چکا ہے مکہ جاتے جاتے ایک لاکھ عرفات جاتے جاتے سوا لاکھ یہ ستر اسی ہزار کا مجمع میں تمہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں وہاں سات آدمی کے ٹھہرنے کے لیے مناسب انتظام نہیں ہے میرے نبی نے سارا قافلہ ماں کی قبر کے چاروں طرف اتار دیا کہ یہاں خیمے لگاؤ میں اب وہیں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں میں اس وقت گجرا والے میں نہیں ہوں میں ابوا کی اس پہاڑی پر ہوں اے میں تمہیں کیسے بتاؤں میں تمہیں کیسے بتاؤں تم نے دیکھا نہیں میں نے دیکھا ہے چاروں طرف نوکیلے پہاڑ جڑے ہوئے گٹھے ہوئے میرے نبی نے کہا یہاں خیمے لگا دو دس آدمی ماں نہیں ٹھہر سکتے ستر ہزار کو ٹھہرایا اور خود کیا کیا خود کیا کیا خیمے لگے کتنی عمر ہو چکی تریسٹھ سال جانے کا وقت قریب ہے کب ماں گئی تھی چھ سال کتنے سال گزر گئے جدائی میں ستاون سال گزر چکے ہیں ستاون سال سات دن کے بعد لوگوں کو مائیں یاد نہیں رہتی ستاون سال گزر چکے ہیں میرا نبی اتنی بڑی سرداریاں لے کر آتا ہے اور ماں کی قبر کے سرہانے یوں بیٹھتا ہے گھٹنے اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا کبھی بچپن میں ہم لو رویا کرتے تھے آج میرا نبی معصوم بچہ بن گیا اپنی ماں کی قبر پر اور یوں سر رکھا اور گھٹنوں میں سر دے کر ہچکیاں مار کے رویا ہے ہچکیوں سے رویا ہے آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی گجرا والے کے لوگوں کو بتانا تھا او ایمان والو یہ ماں ہوتی ہے یہ ماں ہوتی ہے پیسہ ہی سب کچھ نہیں دھن دولت ہی سب کچھ نہیں یہ چمک دمک ہی سب کچھ نہیں بلڈنگیں فیکٹریاں عمارتیں سب کچھ نہیں ہیں رشتے اور نعتوں کی قدر پہچانو ماں باپ کا مقام سمجھو اولاد بیوی بہن بھائیوں کا مقام سمجھو میرا نبی ایسا رویا ہے جیسے معصوم بچہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے پھر اس تمنا کا اظہار کیا کاش ماں ہوتی کاش ماں ہوتی اور میں مسلح پہ ہوتا پھر میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا پھر میرے گھر کا در کھلتا پھر میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا آج کی اولاد ماں کو پانی پلا کے راضی نہیں بیمار ہو دوا لا کے لانے کو تیار نہیں باپ کا حال پوچھنے کو تیار نہیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر لڑکی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر ہے اور اس کی ماں کے آنسو ایسے برس سی بارش کی طرح اس کے گالوں پہ ایسے چل رہے تھے ندی اور نالوں کی طرح جس امت جس قوم میں مائیں ذلیل ہوں باپ رسوا ہوں ذلت ان کا مقدر ہے پھر پستی ان کا مقدر ہے پھر انہیں ایٹم بم بنانا نفع نہیں دے گا انہیں راکٹ میزائل بنانا نفع نہیں دے گا آسمان والا رب جو ان سے ناراض ہو گیا اب کون انہیں پناہ دے گا میرے بھائیو یہ میرا نبی آیا سامے رشتے اور نعتوں کا ہمیں کیا پتا نکاح کیا ہے زنا کیا ہے میرے نبی نے بتایا یہ نکاح ہے یہ زنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہم کیا جانتے تھے سود کیا ہے تجارت کیا ہے میرے نبی نے بتایا یہ سود ہے یہ تجارت ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہمیں کیا خبر تھا بندگی کسے کہتے ہیں میرے نبی نے سجدے کر کے بتایا یہ بندگی ہے یہ نماز ہے ہمیں کیا خبر روزہ کیا ہے میرے نبی نے روزہ رکھ کے بتایا یہ روزہ ہے ہمیں کیا خبر حج کیا ہے زکوٰۃ کیا ہے میرے نبی نے بتایا یہ حج ہے یہ زکوٰۃ ہے ہمیں کیا خبر موت کیا ہے ہم نے ہم نے انسان نے تو سوچا مر گیا مٹی میرے نبی نے کہا نہیں ان کم انکم لتموتون کما ان کم ان کم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار मेरे नबी ने बताया अला वन दुनिया आरद يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله لا حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى یہ میرے نبی نے بتایا میں تو گجرا والے کو سب کچھ سمجھ رہا تھا میرے نبی نے کہا دیوانے نہیں نہیں یہ گرا پڑا سودا ہے اس سے اچھا بھی کھاتا ہے برا بھی کھاتا ہے میں تو سمجھا تھا مر گیا مٹی ہو گیا میرے نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں موت کے بعد زندگی حق ہے موت حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے موت کے بعد اٹھنا حق ہے موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں عادل اور قادر فیصلہ کرے گا حق کو حق کر کے دکھائے گا جھوٹ کو باطل کو باطل جھوٹ کر کے دکھائے گا میرے نبی نے خبر دی جنت بھی ہے ساری خیریں اس میں میری نے میرے نبی نے خبر دی دو زخ بھی ہے سارے شر اس میں میرے نبی نے خبر دی جنت کی تیاری کرو دو زخ سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ او مو الا جنت ارد السماوات والارض ویت ویل ارد اٹھو دوڑو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ایک اوپر کی جنت ایک نیچے کی جنت ایک فردوس کی جنت ایک چھوٹی جنت اوپر کی جنت ولی من خاف مقام رب ہی جنتان وہ بڑی عالی شان جنت وہ کیسی جنت ہے وہ وبا تھا افنان وہ بے شمار پھل اور بے شمار قسمیں اور بے شمار رنگ اور بے شمار روپ اور بے شمار خوشبو اور بے شمار شکلیں اور صورتیں اور مورتیں ایک جنت نیچے بھی ہے گمندون جنتان وہ کیسی ہے مدح متان تعبیر کا فرق ہے غواتا فنان میں بہت سے مطلب ہیں مدح متان میں ایک مطلب ہے سر سبز گہرا سبز خوبصورت اوپر کی جنت کیا ہے فی وہاں بھی ہے اور کسی چشمے کا پانی ایک قطرہ انگلی پہ لگاؤ اور آسمان پہ بیٹھ کر انگلی کو نیچے کرو تو ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی بتا دیا یہاں شراب نہ پی خود اللہ تیار کر کے بیٹھا ہے یہاں شراب کی بھٹی نہ چلا خود اللہ تیار کر کے بیٹھا ہے صبر کر لے صبر کر لے صبر کر لے اللہ خود تیار کر کے بیٹھا ہے تین مجلسیں میرا رب کا قرآن بتا رہا ہے ان الابرار یشربون من کیا کان جوہ کافورا آج دیکھو جنتی جمع ہیں اور کافوری شراب کا جام چل رہا ہے دور چل رہا ہے جام چل رہا ہے دور چل خود پی رہے ہیں خود پی رہے ہیں یہ خود پینے کا اشارہ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے بڑے لوگ بڑے لوگ ادھر دیکھا وہاں کیا ہے یوس کو نفیحہ کیسن کیا نا مزاج زنجبیلا وہاں ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی آئین تو سما سلسبیلا انہیں سلسبیل کی شراب پلائی جا رہی کون پلا رہا ہے فرشتے کون پلا رہا ہے محوریں کون پلا رہا ہے خدام کون سی عورت پلا رہی میرے نبی نے کہا وہ عورت جو تمہیں جام پکڑائے گی اس کی انگلی کا اتنا پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا جس کا پورا اتنا خوبصورت ہو چہرہ کیسا ہوگا میرے نبی نے کہا موت مر نہ جاتی اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی حور کو دیکھ کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے اور وہ مر جاتے ایک نظر دیکھے گا چالیس سال نظر واپس نہیں آ سکے گی ایک نظر نظر واپس نہیں آئے گی گم سم حیران دیکھنے کی لذت چالیس سال دیکھنے کی لذت چالیس سال مشک امبر زعفران کافور سے بنایا آب حیات اس میں ڈالا اپنے چہرے کے نور کی تجلی اس کے وجود پر ڈالی اس کے چہرے پر ڈالی اور اس سے نکال کے مکمل لباس پہنا کے کھڑا فرمایا پھر انہیں جمع فرمایا پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطاب رجالنا کوئی گجرا والا میں ہم سے منگنی کرنے والا ہے کوئی گجرا والا میں ہم سے نکاح کرنے والا ہے کوئی گجرا والا میں ہمارا چاہنے والا ہے کیوں نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس امدا ونحن الراضيات فلا نسقط ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا ہم زندہ موت نہ آئے گی ہم جوان بڑھاپا نہ آئے گا ہم راضی جھگڑا نہ ہوگا ہمارا ساتھ ہمیشہ کبھی موت کے ذریعے سے یا طلاق کے ذریعے سے کبھی نہ ٹوٹے گا یہ وہ عورت ہے جس پر اللہ نے اپنے چہرے کے نور کی تجلی ڈالی ہے اور اور اور اور اور میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت گجرا والے میں ایمان پر زندگی گزارنے والی عورت جنت کی اس حور سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اما عائشہ نے فرمایا جنت کے حوروں کا ایمان والی عورتوں کا مقابلہ ہوگا جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت ونحن النعمات فلا نبس ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن المقيمات فلا نرحل ابھی چار باتیں زندہ ہیں موت نہیں جوان ہیں بڑھاپا نہیں خوش ہیں ناراض نہیں ساتھ ہیں چھوڑیں گی نہیں یہ چاروں عیب دنیا کی عورت میں ہیں اس کا جواب ایمان والی عورتیں لیں گی نحن المسلیات فما صلی ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی نحن السائمات فما تن ہم نے گجرا والے میں روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے نہن المتصدقات فما تن ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا اور نہن فما فمات ہم نے طہارت کے لیے وضو کیے تم نے کوئی نہیں کیا میری ماں عائشہ کہتی ہیں غلط نہ تو ایمان والی عورتیں جنت کی حوروں پر غالب آ جائیں گی ایک اوپر کی جنت ہے اینان تجریان اس میں کیا ہے مام کلفا کل تین زو زوجان پھلوں کی بہتات ہے ایک نیچے جنت ہے اس میں کیا ہے فوارا مارتے چشمے اس میں کیا ہے اس میں پھل ہے اور انار ہے اور کھجور ہے اوپر کی جنت ہے متقل پورش بتا میں نے اس سب رق وہ جنل نیچے کی جنت کیا ہے متقین کے رفرف اعلی رف رفن اب اوپر والی جنت کیا ہے کہ قالینوں پر بیٹھے ہوئے کیسے قالین ہیں قالین کا اوپر خوبصورت ہوتا ہے نیچے دھاگا ہوتا ہے کرتے کا اوپر کڑھائی ہوتی ہے نیچے کچھ نہیں ہوتا بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی کڑھائی سامنے والی چیز کرتے پر ویس کوٹ پر کوٹ پر اشکن پر جو نظر آتی ہے نیچے کوئی کڑھائی نہیں ہوتی کیونکہ وہ نظر نہیں آتا میں قربان جو اپنے رب پر میرا رب کہتا ہے وہ جو میں نے جنت الفردوس میں قالین بچھائے ہیں نا اوپر کا میں تمہیں نقشہ کیا بتاؤں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اگر تم قالین اٹھا کے نیچے دیکھو گے نیچے نیچے دیکھو گے تو ایسا حسین ہوگا کہ تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی تو اوپر کیسا ہوگا اوپر کیسا ہوگا یہ تو بتا انہا من نے بتا انہا یہ گدی اٹھا کے یوں نیچے سے دیکھو تو نیچے دیکھو تو اس قبر ہے اوپر دیکھو گے تو کیا ہوگا نیچے والی جنت کا اوپر کا نقشہ بتایا رف خدر و عبقرین حسان خوبصورت سبز قالینوں پر ہیں اوپر کی جنت فیہن الطرف لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان اور ان کی صفت ہنیا الیاقوت والمرجان اور نیچے والی جنت فیہن خیرات حسان ان کی صفت مقصورات فی الخیام لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان وہ اوپر کی جنت کی عورت کیا ہے جیسے یاقوت جیسے مرجان وہ کیسی ہے جیسے یاقوت جیسے مرجان وہ کہاں ہے تمہارے پہلو میں نیچے کی جنت کی عورت کہاں ہے خیمے میں وہ کیسی ہے خوبصورت ہے وہ کیسی ہے بہت اچھی ہے لیکن ایک صفت برابر ہے نہ انسان نے چھوا نہ جن نے چھوا کسی نے دیکھا تک نہیں ہے تیرے رب نے بنایا میرے نبی نے فرمایا جنت الفردوس میں ایک حور ہے جس کا نام جس کا نام لائبہ ہے وہ اتنے خوبصورت ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں ایک جھلک دنیا کو دکھا دے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں اور جنت کی حوریں اس کو کہتی ہیں لائبہ گجرا والے کے لوگوں کو تیرا پتہ چل جائے تو سب کچھ لوٹا کے تجھے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں پر انہیں صرف سری پائے کا ہی پتا ہے اور کوئی پتا نہیں ہے پاوے کھاندے جاؤ تو لسی پیندے جاؤ تو نان کھاندے جاؤ تو چپ کر کے سو جاؤ تو پیٹ ہی تھے برسہ بیچے جا رہے ہیں پیٹ دے جا رہے ہیں ہاں میرا رب کہتا ہے زنا چھوڑ میں تیرے لیے پاک دامن لڑکیاں تیار کر کے بیٹھا ہوں شراب چھوڑ میں تجھے کیا بتاؤں کہ ایک محفل ہے جو خود پی رہے ہیں ایک محفل ہے جہاں پلایا جا رہا ہے پلانے والی خوبصورت لڑکیاں ہیں حسین ہرے ہیں جنت کی عورتیں ہیں تمہاری اپنی بیویاں ہیں تمہارے غلام ہیں تمہارے خدام ہیں تمہارے لیے فرشتے آئیں گے ہاں ذرا اوپر تو دیکھو ذرا اوپر تو دیکھو آج منظر اور ہے آج تماشا اور ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ عجب ہو رہا ہے جسے بتانے کے لیے نہ طارق جمیل کے پاس الفاظ ہیں نہ کائنات کے کسی بڑے سے بڑے علامہ اور فاضل کے پاس الفاظ ہیں وہاں میرا رب کہہ رہا ہے وہ سقاہم رب ہم شرابن وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا خدا خود میرے مجلس بود چھب جائے کہ من بودم جہاں اللہ خود میرے مجلس ہو جہاں اللہ ساقی ہو وہاں پینے والے کا حال کیا ہوگا یہ کون سی میں دے دی دیوان پکار اٹھے سلامت رہے محشر تک تیرا میں خانہ آج ساقی اللہ آج شراب تسنیم آج مقام فردوس آج ہم نشینی انبیاء کی سوچو سوچو سوچو تصور کرو کتنے بڑے گھاٹے کا سودا آج کا مسلمان کر رہا ہے یہ خبریں میرے نبی نے بتائیں یہ خبریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ ایک زندگی ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہے پھر میرا اللہ یہ جنت چھوٹی جنت الفردوس چھوٹی جنت کی نعمتیں چھوٹی جنت کے حور و قصور چھوٹے جب میرا اللہ دیدار کروائے گا تو یہ ساری جنت چھوٹی پڑ جائے گی اور میرے اللہ کا دیدار ساری نعمتوں پہ چھا جائے گا اعلان ہو رہا ہے اے جنت والو رب تمہیں بلاتا ہے تم سے مجلس کرنا چاہتا ہے سواریاں اور لوگ اور مرد اور عورتیں یہ جنت الفردوس کے میدان مزید کی طرف چل رہے ہیں کرسیاں ہیں اور پیچھے ٹیلے ہیں آگے شان ممبر ہیں وہاں سب براجمان ہیں پھر میرے رب کی آواز آتی ہے میرے بندوں کو کھانا کھلاؤ کھانے آ گئے جنت کے کھانے بھول گئے پھر میرا رب کہے گا پھل کھلاؤ پھل آئے تو جنت کے پھل بول گئے میرا رب کہے گا انہیں انہیں انہیں پانی پلاؤ پانی پیئیں گے جنت کے پانی بھول گئے میرا رب کہے گا انہیں لباس پہناؤ لباس پہنیں گے جنت کے لباس بھول گئے میرا رب کہے گا خوشبو لگاؤ جنت کی خوشبو بھول گئے اس کے بعد میرا اللہ کہے گا ہائے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے میرے وعدے پورے ہو گئے کہ اللہ پورے ہو گئے سارے ہو گئے جنت مل گئی دوزخ سے بچ گئے زندگی مل گئی جوانی مل گئی حسن مل گیا جمال مل گیا جلال مل گیا کمال مل گیا زوال سے بچ گئے عذاب سے بچ گئے موت سے بچ گئے مل گیا راضی تو میرا اللہ کہے گا نہیں ایک چیز باقی ہے ایک چیز باقی ہے یا اللہ وہ کیا چیز ہے سب کچھ تو مل گیا ہے ایک پل کے لیے اللہ انہیں بھلا دے گا تاکہ ایک دم نعمت سامنے آئے تو خوشی دو بالا ہو جائے تو ایک دم میرا اللہ کہے گا ایک وعدہ باقی ایک وعدہ باقی ایک وعدہ باقی میرے مولا کیا میرے مولا کیا تو میرا اللہ کہے گا یا رضوان بین عبادی زواری آئے ہائے میرا اللہ کہے گا رے زوان پردے ہٹا میرے بندے آج میرا دیدار کریں اد لذت دیدارش اد لذت دیدارش خسرو کے گفتن سر دادن جان دادن نادار خیارے جس رب کو بن دیکھے سولیوں پہ چڑھ گئے اور آروں سے چل چر گئے اور شکنجوں سے ادھڑ گئے اور آگ میں جل گئے اور پانیوں میں بہ گئے اور جس کی خاطر مر گئے لٹ گئے مٹ گئے گئے بن دیکھے جس کے عشق میں یہ سب کچھ کیا یا وہ سامنے آئے گا کیا منظر ہوگا میں کیسے بتاؤں کون کیسے بتائے پردہ ہٹے گا عرش کا در کھلے گا اور تمہارا رب کہے گا سلام من رب الرحیم میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو ہوئے اللہ سلام کرے اللہ اللہ اللہ سلام کرے اللہ پھر میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو راضی ہو خوش ہو کہیں گے راضی خوش اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں جنت سے اعلیٰ چیز دو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے تو میرا اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا میں تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا جاؤ اب اپنی سنو یہ ایمان والے مرد عورت عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف کہیں گے ہمارے رب تیری عزت و جلال کی قسم ہمیں نہیں پتا تھا تو اتنا خوبصورت ہے ہمیں اجازت دے ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے گجرا والے میں بن دیکھے کیا آج دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں میں شہن شاہ کی سخاوت پہ قربان جاؤں وہ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں سجدے گجرا والے میں تھے میں نے معاف کر دیے آج تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان نہیں ہے میں سجدہ نہیں کرواؤں گا مجھے پتا تھا میں تمہیں دیکھتا تھا تالما اچہب ابدان وہ انصب تم لیل وجوہ میں دیکھتا تھا جبھی تو تمہیں یہاں پہنچایا میں غافل نہیں تھا رات کا چور بھی دیکھا رات کا تہجد گزار بھی دیکھا رات کو زنا کرنے والا بھی دیکھا رات کو آنسو بہانے والا بھی دیکھا رات کو گھنگرو چھنکانے والی بھی دیکھی اور رات کو آنسو بہانے والی بھی دیکھی رات کو عزت کے سودے کرنے والی کو بھی دیکھا اور رات کو آہیں بھرنے والی کو بھی دیکھا صحیح ترازو تولنے والے کو بھی دیکھا اور ڈنڈی مارنے والے کو بھی دیکھا رشوت لینے والے کو بھی دیکھا حلال کھانے والے کو بھی دیکھا سود پہ چلنے والے کو بھی دیکھا سود چھوڑنے والے کو بھی دیکھا میں دیکھ رہا تھا قاتل بھی دیکھا مقتول بھی دیکھا ظالم بھی دیکھا مظلوم بھی دیکھا یہ جگہ جزا سزا کی نہیں ہے جزا سزا کی نہیں ہے جزا سزا کی نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے یہ دار البلا ہے یہ دار المحن ہے میرا اللہ دیکھے گا کھڑے کو کھرا کر کے کھوٹے کو کھوٹا کر کے یہاں نبیوں کے سر پہ آرے رکھے گئے اور دو ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دیا گیا اور زکری علیہ السلام اور علیہ السلام کو لٹا کر چھری کے ذریعے سے ایسے ذبح کر دیا گیا جسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے گردن الگ کر دی گئی دھڑ الگ کر دیا گیا اور خبیص یہود ملعون وہ حکمران حکومت کر رہا ہے اور یحییٰ اور زکری علیہ السلام ان کے سر کٹ رہے ہیں ان کے سروں پہ آ رہے پڑھ رہے ہیں اور وہ دو ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن کتنی حیبت سے ذکر کرتا ہے کافہ یا عین صاد ذکر رحمت رب کا ابدہ زکریہ ادنا دا رب ان خفیہ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أقم بدعائك رب الشقية فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا کا بے غلام یہ وہ نبی ہے جس کو میرے رب نے پکارا یہ وہ نبی ہے جس کے بیٹے کو رب نے پکارا یا الکتاب کتاب یہ ذبح ہو گیا وہ آروں سے چر گیا جنت آگے ہے دوزخ آگے ہے ترازو آگے ہے حساب آگے ہے پکڑ آگے ہے داد و دہش آگے ہے عذاب بھی آگے اور اور اور جزا بھی آگے سزا بھی آگے یا اللہ کھلا رسا کر دیتا ہے جاؤ گھنگرو والی گھنگرو چھنکائے اور رونے والی تڑپ تڑپ کے دکھائے رابعہ بھی آئیں گی اور زلیخا جیسی بھی آئیں گی ہر طرح کی آئیں گی اور اور اور حسین بھی آئے گا اور ابن زیاد بھی آئے گا اور شمر بھی آئے گا ہاں ہاں حسین جیسوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور ابن زیا جیسے انسانی شکل میں درندے اور شمر جیسے میرے نبی نے خود کہا میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے یہ کتا کون ہے یہ شمر ہے جس کو کتے سے تشبیح دی جا رہی ہے ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے اسے خون پینے دیا اللہ سے نہیں مانگا کہ یہ آفت ٹال دے یہ امتحان ٹال دے نہیں نہیں ہونے دو ہونے دو ہونے دو آل رسول کو نیزوں پہ چڑھنے دو چڑھنے دو تاکہ گجرا والے کا مسلمان یہ نہ کہہ سکے روٹی کی کھاواں بچینوں کی تھوا آپ کتوں پالا تو دل کی تو پٹرول کتوں لوا نہیں نہیں نہیں پیچھے مڑ کے دیکھ کائنات کا افضل ترین خون اگر بہ سکتا ہے اور وہ اگر سر نیزوں پہ چڑھ سکتا ہے تو میں کیا ہوں میں تو انسانی شکل میں انسانیت کے نام پر بد نما ہوں اور سب سے اعلی خاندان سب سے اعلی نصب سب سے اعلی حسب میرے نبی جیسا نصب نہیں میرے نبی جیسا حسب نہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن نشد بن حزا بن بلاص بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمضان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مجي بن عوص بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام یہ وہ نسل ہے یہ وہ حسب ہے یہ وہ نصب ہے یہ وہ خاندان ہے یہ وہ قبیلہ ہے جس سے افضل کوئی نہیں جس سے اعلیٰ کوئی نہیں جس سے برتر کوئی نہیں حسن حسین کون جنت کے نوجوانوں کے سردار سر نیزوں پہ چڑھ جائیں فاطمہ کون جنت کی عورتوں کی سردار علی کون جس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہاں ہاں ہاں ابو بکر کون جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے میرے نبی نے فرمایا میرا ایک امت ہی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھولیں گے اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر سے گزریں ادھر سے گزریں سلمان فارسی بولے یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ کون ہے میرے نبی نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے جن کو اتنی بڑی جنت کی بشارتیں ملی جن کو اتنے بڑے جن... ہائے میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے آپ داخل ہوئے آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے پھر ارشاد فرمایا ہا یوم القیامہ جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو دائیں ابو بکر ہے اور بائیں عمر ہے اسی طرح قیامت کے دن ہم تینوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور میرے ادھر عمر ہوگا اور بیچ میں اللہ مجھے اٹھائے گا سب سے پہلے میں نکلوں گا میرے بعد ابو بکر نکلے گا اس کے بعد عمر نکلے گا پھر باقی سب کو نکلنے کی اجازت ملے گی پھر بلال آئے گا وہ بلال کہاں سے نکلے گا شام سے نہیں دمشق سے نہیں اپنی قبر سے نہیں میرے نبی نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا پھر میرے نبی نے کہا پھر بلال قبر سے نکل کر اذان دے گا وہ ازان جو ہم نے نہ سنی وہ ازان اللہ تمہیں معاشر میں سنائے گا ہاں پھر میرے نبی نے کہا میں براق پہ چلوں گا بلال میرے آگے ڈرائیور کی طرح سرخ اونٹنی پہ چلے گا پھر میں معاشر میں پہنچوں گا سارے انسان پہنچیں گے بلال سرخ اونٹنی پہ کھڑا ہوگا پھر اذان دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر آج پھر سن لینا بلال کی اذان آج اللہ سنوائے گا سب کو جب میرے محبوب کا انتقال ہوا اور بارہ بجے کے قریب آپ کا انتقال ہوا بارہ ہی ربیع الاول تھا بارہ ہی بج رہے تھے اور پیر کا دن تھا اور گیارہ ہجری تھے اور میرے محبوب کا وصال ہوا زہر کا وقت ہوا اٹھے اذان دینے اشاد ان محمد الرسول اللہ پہ زبان بند ہو گئی تو روتے روتے ہچکی لگ گئی اور اذان پوری کر کے نیچے آئے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد اذان نہ دوں گا اور پھر ابو بکر سے اجازت مانگی میں غمگین ہوں میرا دل نہیں لگتا مجھے چھٹی دے میں جہاد میں جاؤں انہوں نے چھٹی دی چھ ماہ واپس نہیں آئے تو میرے نبی خواب میں آئے بلال ہمیں بھول گئے ہو ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا بلال تڑپ کے اٹھے دن چڑھنے کا انتظار نہیں کیا ہے اور سواری کو بھگایا ہے شوق سواری سے تیز اور سواری شوق سے تیز اور یہ سو دن میں رات دن رات سفر کرتے کرتے اس طرح مدہوشی چھا گئی کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے یوں لگا جیسے انہوں نے بلایا ہے اور وہ موجود ہیں جب مدینہ پہنچے تو ہوش آیا ہائے نبی تو چاہ چکے ہیں کمرے میں آئے اما عائشہ کے اور قبر پہ آ کے گر گئے اور رونے لگے یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں ہیں میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں ہیں ہے اسی اسلام نماز کا وقت ہوا تو مدینے والوں کو شوق لگا کہ آج بلال اذان دیں اور انہیں پتا تھا بلال قسم کھا چکا ہے اذان نہیں دیتا ہے تو انہوں نے حسنین کو بلایا حسن اور حسین کو ان سے عرض کی آپ لاڈلے ہو اللہ کے محبوب کے آپ دونوں جاؤ اور بلال سے کہو کہ آج اذان دے دے یہ دونوں شہزادے ایک سات سال کے ایک آٹھ سال کے یہ دونوں آ کر کہنے لگے چچا ہماری ایک درخواست ہے کا کیا کا جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہماری وجہ سے اذان دے دو ہمیں پتا ہے آپ نے قسم کھائی ہے تو بلال رونے لگے کا میرے بیٹو تم پر تو میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں میں تمہاری خاطر قسم کیوں نہ توڑوں گا وہاں سے اٹھے ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے وہاں چڑھے بس اتنا کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں چیخ چنگاڑ مچ گئی ایک کوہرام مچ گیا عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ ہے اور اللہ کا نبی موجود ہے وہ اذان اللہ تمہیں سنائے گا وہ اللہ تمہیں سنائے گا معاشر کے میدان میں سنائے گا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبریں سنائی کہ آخرت کیا ہے جنت کیا ہے اللہ کی بندگی کیسے ہے نماز کا طریقہ بتایا نماز کو پڑھ کے دکھایا امام بن کے دکھایا مقتدی بن کے بھی دکھایا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی مرض الوفات میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی امام بھی بن کے دکھایا مقتدی بن کے دکھایا حج کر کے دکھایا اور عمرہ کر کے دکھایا جہاد کر کے دکھایا جنگ کر کے دکھایا صلح کر کے دکھایا امن قائم کر کے دکھایا باپ بن کے دکھایا خامن بن کے دکھایا بھائی بن کے دکھایا تجار تاجر بن کے دکھایا زندگی کے ہر روپ کو اپنے نور سے روشن کر کے دکھایا اپنے جلوے نمایاں کر کے دکھائے پھر میرے نبی نے کہا میرے رب نے کہا قرآن کی سب سے خوبصورت قسم بتانے لگا ہوں اللہ کے قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں قسمیں اٹھائی ہیں ولاسر و دوہا وئی ادا سجا و ولیال آش وشفع والوتر والليل إذا لاس وشمس وضحاها دہٰا إذا تلاها یہ قرآن کی قسمیں ہیں ان میں جو سب سے خوبصورت قسم سب سے خوبصورت قسم وہ میرے نبی نے وہ میرے نبی ہے میرا رب کہتا ہے فلا و ربک یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم فلا و ربک فلاں و ربک ہے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم کوئی اور ہے یا خود ہے کیوں بھائی کوئی اور ہے یا خود ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو یہ تعبیر لائی جاتی ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم گجرا والے کے لوگوں کو بتا دو اگر میرے میرے میرے دربار میں کامیابی چاہتے ہیں تو تیرے غلام بن جائیں تیرے سانچوں میں ڈھل جائیں تیری اطاعت میں ڈھل جائیں تیری تیرے صورت سیرت مورت میں ڈھل جائیں تیرے ظاہر باطن میں ڈھل جائیں تو پھر میں ان کا بھی ہوں ورنہ میں صرف تیرا ہوں میں کسی کا نہیں میں کسی کا نہیں میں صرف تیرا جو یہ چاہے کہ ہو جاؤں میں اس کا اور وہ ہو جائے میرا تو وہ کیا کرے وہ غلام رسول بنے غلام محمد بنے غلام مصطفیٰ بنے غلامی کا دم بھرے وہ تیرے ظاہر باطن میں ڈھلے تو پھر میں اس کا بھی ہوں ورنہ میں کسی کا نہیں میں کسی کا نہیں میرا نبی کامل دین لے کر آیا دین کی محنت لے کر آیا ہر نبی دین لایا پر دین کی محنت آگے منتقل نہ کی چونکہ نبی کے بعد نبی نبی کے بعد نبی میرا نبی آخر میں آیا کامل ہو کر آیا اکمل ہو کر آیا محمد بن کے آیا احمد بن کے آیا توحا بن کے آیا یاسین بن کے آیا مزمل بن کے آیا مدثر بن کے آیا شاہد بن کر آیا مبشر بن کر آیا نذیر بن کر آیا اللہ بن کے آیا سراج منیر بن کر آیا رحمت اللہ بن کر آیا آخری بن کر آیا خاتم بن کر آیا ساری دنیا کے لیے حاشر بن کر اور عاقب بن کر اور ماہی بن کر اور فاتح بن کر اور خاتم بن کر آیا ہے خاتم بھی ہے فاتح بھی ہے پہلے بھی ہے آخر میں بھی ہے آخر میں ہے تو پہلے کیسے ہے پہلے ہے تو آخر میں کیسے ہے سب سے آخر میں آیا وہ تو آیا ہے سب کو پتا ہے سب سے پہلے کیسے ہے ترمزی کی روایت ابو حریرہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوا آپ کو نبوت کم ملی جواب چالیس سال کی عمر تفصیلی جواب چالیس سال چھ مہینے دس دن پیر کی رات اکیس رمضان المبارک یہ اس کا جواب ہے میرے نبی نے کیا جواب دیا کون سا نبی نبین ودم بے نقطین آدم بین الروح والجسد میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی آدم کی کہانی سے پہلے نبی تھا ہاں تو میرا نبی دین لایا دین کی محنت لایا امت کے سپرد کر کے گیا پورا دین دے کر گیا دین کو پھیلانے کا امر دے کر گیا دین کو زندہ کرنے کی ذمہ داری سپرد کر کے گیا اللہ شاہد الغائب فلیبلغ الشاہد الغائب فلیبلغ الشاہد الغائب تین دفعہ مینا کے خطبے میں فرمایا اور عرفات میں دعا دی اللہ امرأ سمع مقالتی خباحا ثم ادا کما مبلغ اوعا من سامع اے اللہ میرا وہ امتی جو میرے پیغام کو آگے پہنچائے اور پھیلائے اسے آباد کر اسے شاداب کر اسے سرسبز کر اسے نہال کر اسے خوشحال کر اس پہ خزاں کو ہٹا دے اس پہ اندھیروں کو ہٹا دے یہ سارے ترجمے میں کوئی میں کوئی میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں نظارا نظارا کے لفظ کے اندر یہ سارے مطلب موجود ہیں یہ سارے مطلب موجود ہیں نہ ولقاہم نظرتن و سرورا یہ تو جنت کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب تم جنت میں آؤ گے تو میں تمہیں نظرہ دوں گا اور سرور دوں گا نظرہ کسے کہتے ہیں نظرہ کیا ہے آج موسم ہے تمہیں اچھی طرح یہ لفظ سامنے آ جائے گا پچھلے مہینے تک درخت ننگے تھے اور پتوں سے پیرہن سے خالی تھے اب مہینہ آیا ہوا ہے انہوں نے پتے نکالے ہوئے ہیں ان پتوں میں اس وقت دو صفت ایسی ہیں جو صرف اس مہینے کے آخر تک رہیں گی اور اپریل کی ہواؤں کا رخ بدلتے ہی وہ دو باتیں ختم ہو جائیں گی سبزہ تو ہے ہی ہے سبز رنگ تو ہے ہی ہے دو چیزیں اور ہیں ایک چمک ہے پتوں میں اور ایک نرماہٹ ہے پتوں میں پتا بڑا نرم ہے بہت نازک ہے اور بہت چمکدار ہے اور سبز ہے جب اپریل کی ہوا گرم ہوگی تو اس میں سے نرماہٹ نکل جائے گی اور چمک نکل جائے گی صرف سبزہ باقی رہ جائے گا یہ یہ کیا یہ یہ کیا یہ یہ نرماہٹ یہ حسن یہ جمال یہ پلاوت یہ تلاوت پلاوت عربی میں تراوت اردو میں یہ تراوت یہ تلاوت یہ بہا یہ جمال یہ جو صرف ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے صرف ایک مہینے فروری کا آخر اور مارچ کا آخر یہ ایک مہینہ ایک روپ ہوتا ہے ایک رنگ ہوتا ہے پتوں کو دیکھ کر آدمی خوش ہوتا رہتا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے جب اپریل آتا ہے تو یہ رونق گئی اور یہ نرماہٹ گئی اور سبزہ باقی رہ گیا یہ نرماہٹ اور یہ رونق اور یہ چمک اور یہ بہا اور یہ پلا اور یہ تراوت اس کو عربی میں کہتے ہیں نبرتن نبرتن اس کا دنیا میں باقی رہنا ناممکن ناممکن ناممکن چند دن کی بہار ہے اس لیے بہار کے دن ہی تھوڑے ہوتے ہیں بہار آتی تھوڑی دیر کے لیے ہے بہار ہے ہی بے وفا بہار ہے ہی جفا کار خزاں کے ڈیرے لمبے بہار آئی اور گئی تمتا من شمی میں آرار نجدن فما بادل عشیت من آراری یہی بہار کا رخ ہے آتی ہے چلی جاتی ہے سنو سنو سنو تمہارا نبی کہہ رہا ہے میرے مولا میرا وہ امتی جو میرے پیغام کو سینے سے لگائے اور دائی بن کر عالم میں پھیلائے اسے تو یہ نرماہٹ یہ سرور یہ تلا یہ بہار یہ جمال یہ جلال یہ تراوت اسے ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے ہائے ہائے کیا دعا دی ہے کیا دعا دی ہے تبلیغ کا کام کرنے والوں کو کیا دعا دے دی میرے نبی نے جو چیز دنیا میں ناممکن ہے وہ میرے نبی نے دعوت کا کام کرنے والے کے لیے اللہ سے مانگی یا اللہ دے ان کو یا اللہ دے ان کو کہاں مانگی عرفات کے میدان میں جب اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا تھا اور اللہ کہہ رہا تھا میرے بندو یہ ہر عرفات کے دن کی بتا رہا ہوں آج آ جاؤ اتنے گناہ لے کر جتنے ریت کے ذرے جتنے بارش کے پتے جتنے جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے گردش ایام میں بننے والے گھڑی اور گھنٹے آج اتنے گناہ لاؤ میں سارے معاف کروں گا اور آج تو صحابہ کا پاکیزہ مجمع کھڑا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے گنا بخشے جا چکے ہیں اور اللہ ان کو کہہ چکا ہے اے میرے نبی میرا وعدہ ہے یہ تیرے صحابہ میں کوئی دو زخم نہیں جائے گا سب کے لیے جنت و کلن وعد اللہ الحسن میں وعدہ کرتا ہوں تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا میرے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا من بعدی خبردار خبردار خبردار میرے صحابہ پہ تان و تشنی نہ کرنا میرے صحابہ کی کمیاں نہ تلاش کرنا میرے صحابہ پر اپنی زبان دراز نہ کرنا جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا میرے نبی نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی عبد الرحمن جنتی ابو عبیدہ جنتی سعید جنتی دس دس عشرہ مبشرہ عشرہ مبشرہ پھر میرے نبی نے کہا تم اتنی عبادت کرو کہ سوکھ کے ٹانٹا ہو جاؤ تم اتنے روز رکھو کہ تم پیٹ تمہارے کمر سے لگ جائیں تم اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھوں پر بکری کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ جائیں تم اتنی بندگی کرو کہ ایک پل ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرو لیکن ان دس ان دس ان دس میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کے مر گئے تو تمہیں اللہ جہنم میں پھینک دے گا ہاں میرا نبی ایک زندگی لایا اس زندگی کو پھیلانے کا امر لایا بل شاہد الغائب الا و ربی دا سا حل بلکہ میری امت میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے میرا پیغام پہنچایا تھا میں کہوں گا یا اللہ پہنچایا تھا فلیہ گئے شاہد الغائب اب تمہارے ذمے ہے آگے پہنچا دو آگے پہنچا دو آگے پہنچا دو ان اللہ بعثنی کافتا للناس رحمتا فعدو عنی میرے رب نے مجھے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے او مجھ سے لے لو اور آگے پہنچا دو مجھ سے لے لو اور آگے پہنچا دو یہ میرا کام ہے یہ میری امت کا کام ہے قل هذه سبیلی ادعو الاللہ اللہ على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما من المشركين یہ ایک آیت صرف ایک آیت اللہ اکبر سارا قرآن میرے رب کا کلام ہے میرے رب کی قسم امام غزالی امام رازی جیسے جیسے ابن القیم رحمت اللہ علیہ ان جیسے اور قرطبی جیسے ابن کثیر کے جتنے مفسرین قرآن ہیں پوری دنیا کا ہر انسان راضی بنے ابن القیم بنے اور ابن کثیر بنے اور غزالی بنے یہ یہ سارے مل کر قرآن سے ایک قطرہ نہیں کم کر سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کہو ہاض ہی سویلی اللہ یہ ہے میرا راستہ انگلی رکھ کے بتاؤ یہ ہے میرا راستہ کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس کو زالے کا بھی کہہ سکتے ہیں قل زالے کا سبیلے وہ ہے میرا راستہ میں آپ سے کہوں وہ میرے آگے تو پچیس تیس ہزار کا مجمع بیٹھا ہے میں کہتا ہوں وہ اب مجھے پتا ہے میں نے کس کو کہا ہے لیکن آپ سب پوچھو گے کون مول صاحب کون میں کہوں گا وہ آپ کہو گے کون پھر مجھے بتانا پڑے گا پھر بتانا پڑے گا اور جب میں کہوں یہ یہ میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا یہ تو اب پوچھنے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں یہ تو اب میری انگلی یہاں مائک کے اوپر میرا میری انگلی مائک کے اوپر ہے سارا مجمع دیکھ رہا ہے جو نہیں دیکھ رہے وہ سن رہے یہ میری انگلی مائک پر ہے اب مجمع کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا میں کہوں وہ تو کہو گے کیا میں کہوں یہ تو تم کہو گے اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک جی۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے نبی کہو ہار ہی ہار ہی یہ ہے میرا راستہ کیا میں تبلیغ کرتا ہوں یا رسول اللہ اکیلے کرتے ہیں نہیں نہیں وہ مانے جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں یہ صدیق اکبر مسجد کا مسئلہ نہیں ہے یہ رائمنڈ نظام الدین ککرائل کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو میرے رب کا قرآن میرے نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کہو گجرا والے والوں سے یہ ہے میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت اس کا زیادہ ہے اور انا میں بھی من اتبعنی جو میری اتباع کا دعویٰ کرتا ہے جو محمدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھی یہی کام ہے اس کا بھی یہی کام ہے ہی تاکہ تمہیں سمجھنا نہ پڑے یہ اچھا یہ پھر اس کو ہادا بھی کہہ سکتے ہو کل ہادا سبیلی کل ہادہ سبیلی ہی منس ہے اور ہادا مذکر ہے ہادھی منت ہادا مذکر تو اللہ مذکر مرد کا درجہ عورت سے بڑا علی النساء نظام کے لحاظ سے نہ کہ مرتبے کے لحاظ سے اور آب بصری جیسے کہاں سے مرد آئیں گے اما عائشہ جیسے کہاں سے مرد آئیں گے تو یہ نظام کے لحاظ سے مرد کا درجہ بڑا ہے تو لئی سر دکر رو کل انفا تو اللہ نے مذکر کی بجائے معنس کا لفظ استعمال کر کے امت کو ایک مطلب سمجھایا ہے کیا کیا کیا انجشت روئی دک کبل قواریر کیا آشرو ہن معروف قرآن بھی بتا دیا حدیث بھی بتا دی میرا اللہ کہتا ہے عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو عورتوں سے محبت کا سلوک کیا کرو میرا نبی گھر میں جھاڑو خود دیتا تھا کپڑے خود دھوتا تھا اما عائشہ کو آٹا گوند کے دیتا تھا کہ اما عائشہ کی عمر چھوٹی تھی انہیں گوندنا صحیح آتا نہیں تھا تو میرے نبی گوندتے تھے اور اما عائشہ پکاتی تھی میرا رب کہتا ہے بالمعروف عورت کا دل لینا ہے اس کو محبت دو اگر حکم سناؤ گے میں خامد ہوں تو بیوی ہے تو ساری زندگی مشرق کی عورت ہے گھٹ گھٹ کے مر جائے گی لیکن دل تمہیں کبھی نہ دے گی دل لینا ہے تو اسے محبت دو اسے محبت دو ایک نوجوان میرے پاس آیا بڑا تبلیغ میں متحرک کہنے کا جی بیوی سے لڑائی رہتی ہے میں نے کہا تو اسے صرف فضائل سناتا ہوگا اور کیا ہے حدیثیں سناتا ہوگا اور قربانی سناتا ہوگا قربانی قربانی قربانی پتہ نہیں بکرا ہے یا کچھ چھترا ہے میں نے کہا ایسا کر اس کو تم جب گھر جاؤ نا تو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ایک نوالے دو چار اس کے منہ میں ڈال دینا اپنے ہاتھ سے کھلانا کھیلنے کا ایسے کیا ہوگا میں نے کہا تم جب ہو جائے پھر مجھے بتانا دو تین ہفتے گزرے تو قدرتی اس کا فون آ گیا حال لینے کے لیے تو میں نے پوچھا وہ میرے والا کام کیا تھا کہنے کا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے کا شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی لڑتے عورت سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی مرد ہو کر عورت سے لڑو شرم نہیں آتی جو تمہیں اپنا سب کچھ دے دے ماں بہن بھائی سب کچھ چھوڑ دے تیرے ایک بول پر قبول کیا اس پر سب کچھ قربان کر دے اور تو اس کی ذرا سی خطا بھی برداشت نہ کرے میں نے کہا چل اس کو دو چار نوالے کھیلا پھر مجھے فون کرا وہ دو گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہا جی مولوی صاحب تو عجب ہو گیا میں نے کہا کیا ہو گیا کہ میں نے اس کے منہ میں جو نوالا ڈالا اس کا منہ ایسے رہے گا یہ تینوں کہیں آخے ہے اے پٹی تینوں کہیں پڑھائی اس کے مولی تارے جمیل پڑھائی اس کے اللہ مولی تارے جمیل دا بھلا کر جائیں تینوں بندہ بنایا ہی عورت کو محبت سے لو تبلیغ کو ایک اور واقعہ تو اس میں ہمارے ایک ساتھی تھے اچھے بڑے ذمہ دار بھی ہیں اور راجپوت امی خر دماغ ان دن میں آگے راجپوت ہیں ساتھ سے کوئی مزہ کے دیکھ خر دماغ جٹ راجپوت مت ماری ہوئی ان تو میں نے ان کے گھر فون کیا کہ ہیں وہ گھر پر ہیں پیسے دیکھ گھر پر ہیں کہا جی نہیں میں نے کہا پھر بتا دینا کہ میں نے تارے کے مہینے فون کیا تھا جب وہ تین تاریخ کو رائمنڈ آئے تو مجھ سے کہنے لگے مول صاحب بڑا لطیفہ ہوا میں نے کہا کیا ہوا کہا وہ آپ نے فون کیا تھا میں تھا نہیں تو میری بیوی نے کہا اور تھارے مولوی کا فون آیا تھا تو میں نے کہا کس کا کہ وہی جس نے تمہیں رنگ اڑ سے انسان بنا دیا وہی جس نے میں رنگ اڑ سے انسان بنا دیا میں نے کہا لگی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا کہ تو بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے کہ ستائیس سال کبھی مسکرا کے ملا ایک دفعہ ایک دفعہ کبھی ایک دفعہ مسکرا کے گھر میں آیا ڈنڈا تیرے ہاتھ میں ہوئے تھا اور ماتا تیرا چڑھا ہوئے تھا میں کیا وہ کہنے کے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ بیوی سے بھی اچھا سلوک کیا جاتا ہے محبت چوتھا نمبر پورے دین کی جان ہے پورے دین کا حسن ہے پورے دین کا وقار ہے پورے دین کا جمال ہے یہ نہیں ہے تو دین کچھ نہیں ہے اچھا وہ ایک ہمارے دوست سے ذمہ دار انتقال فرما گئے جتوئی کے ان کا ڈرائیور ساتھ ہوتا تھا ڈرائیور ذرا ادھیڑ عمر کا تھا پچاس ساٹھ کے درمیان تو وہ مجھ سے کہنے لگا ایک دن مولانا صاحب میں اپنی زال کو آخیا ہے ہوں تو میرا دل میں تڑے پیر دھواں تو کھاڑ تے بلاواں تڑے پیر دھواں کو روٹی کھلاواں سمجھو کہ ہوں میرا اب میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چار پائی پہ بٹھاؤں تیرے پاؤں دھوؤں تجھے روٹی کھلاؤں تو مجھ سے کہنا کہ کھل سٹھ سال لتر مارنے تے جلے بڈھی ہو گئی ہوں میری تینوں خدمت نہ چیتا آیا غصہ کیا مینو پتا ہی کوئی نہ بیویاں نال بھی چنگی گل کری ہوں میں تو ہوں پتا لگا کہ گھر نال بندہ چنگا ہوں ہر ہی ہر ہی اللہ ایک سبق دے رہا ہے تبلیغ کا کام محبت سے چلتا ہے حکم سے نہیں چلتا ڈپٹ سے نہیں چلتا فیوری چڑھانے سے نہیں چلتا حکم دینے دیکھتے نہیں ہو میرے رب نے پانچ سو آیات کے لیے ساڑھے پانچ ہزار آیات اتاری اللہ تشکیل کرتا ہے اتنی ساری ترغیب دیتا ہے اتنی اب تبلیغ والوں نے الٹا کر دیا ہے ترغیب دیتے ہیں اتنی ساری تشکیل کرتے ہیں اتنی وہ کیسے ہوگی الٹا کام کر دیا میں تمہیں قرآن سے نمونہ بتاؤں اللہ تشکیل کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض یحی ویمیت وهو علا کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم هو الذي خلق السماوات